بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。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 नूह ने कहा कि परवरदिगार उन्होंने मुझे झुटलाया है तू मेरी मदद कर فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وَفَارَتَ النور وَفَارَتَ النور فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا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

من وعلم آدم كلها حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پادا نشین ماں اور بہنوں قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے لیکن جس طرح ایک درخت کا اصل مقصد پھل دینا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ آدمیوں کو سایہ بھی دیتا ہے ایسے ہی قرآن حکیم کا بھی حال ہے اللہ نے فرمایا ہسا بصائر من حدم و رحمت القومی یوقنون یہ تمہارے رب کی جانب سے بصیرتیں ہیں ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے قرآن کے تعلق سے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ایک لفظ ہدا ہے اور دوسرا لفظ رحمہ ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں خدا یعنی ہدایت سے مراد مذہبی پہلو ہے اور رحمت سے مراد دنیاوی پہلو ہے یہ کتاب ایک طرف تو ہدایت کی کتاب ہے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف گائیڈ کرتی ہے جو چیزیں ہماری آخرت بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے دوسری طرف قرآن حکیم ہمیں کائنات کے اسرار پر بھی مطلع کرتا ہے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی کہ قرآن میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان تمام علوم کو حاصل کرنے سے ان تمام علوم تک پہنچنے سے قاصر ہیں دنیا کا کون سا ایسا علم ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم ہے قرآن حکیم کا سب سے بڑا احسان انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ قرآن نے انسانوں کو توحید جیسی دولت عطا فرمائی توحید ہی نے انسانوں کو تحقیق کی راہ پر لگایا ذرا غور فرمائیے کہ پہلے تمام مظاہر کائنات کی پرستی ہوا کرتی تھی انسان چاند کی پوجا کرتا تھا انسان سورج کی پوجا کرتا تھا انسان زمین کی پوجا کرتا تھا انسان دریاؤں کی پوجا کرتا تھا انسان سمندروں کی پوجا کرتا تھا انسان درختوں کی پوجا کرتا تھا انسان سانپوں کی پوجا کرتا تھا مظاہر کائنات میں سے وہ کون سا مظہر ایسا ہے جس کی پرستش انسان نے نہ کیا ہو اب ظاہر ہے کہ چاند کی پرستش کرنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چاند پر کمندے ڈالے اس لیے کہ پہلے ہی سے وہ اس کو معبود تسلیم کیے ہوئے ہے اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا کہ اپنے معبود کے اوپر کمندے ڈالے اپنے معبود کی تسخیر کرے اس لیے کہ خود وہ چاند کا مسخر بن گیا ہے جو آدمی سورج کی پوجا کرتا ہو ستاروں کی پوجا کرتا ہو اس کے دل میں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا کہ میں ستاروں کی تسخیر کروں سورج کی تسخیر کروں اسی طریقے سے جو سمندروں کی پوجا کرتا ہو جو دریاؤں کی پوجا کرتا ہو اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ میں سمندروں کو تسخیر کر کے دریاؤں کو تسخیر کر کے آب رسانی کا نظام مرتب کروں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے انسانوں تک جو توحید پہنچائی ہے یہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے بقیہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں اب ظاہر ہے کہ توحید کا جب یہ تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قابل عبادت نہیں قابل پرستش نہیں قابل پوجا نہیں سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں انسان کے لیے مسخر ہے تو اب ان کو تسخیر کرنے کا ان پر تحقیق کرنے کا ان کے اندر غور و فکر کرنے کا انسان کو شوق پیدا ہوگا اور انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے گا توحید نے آ کر کے انسانیت کو تحقیق کے راستے پر لگایا ہے آپ غور کریں تو حضرت آدم کے بعد پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے جب انسانوں میں شرک پھیل گیا تو شرک کو مٹانے کے لیے توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت نو علیہ السلام رسول بنا کر کے بھیجے گئے قوم نے جب ان کی بات نہیں مانی تو قوم کے حق میں انہوں نے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا یہ سب سے پہلی کشتی ہے جو پانی کے اوپر چلی اور ایسی کشتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں بنائی گئی جو خوفناک طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی تھی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ کر رہا لیکن نوری ابراہیم ملکوت سماوتی ولرد ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے احیاء موتا کا منظر پیش کر دیا گیا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ ان کا تخت ہوا کے اوپر چلتا تھا کیا یہ پلین اور ہوائی جہاز کی طرف آدمی کے ذہن کو ڈائیورٹ نہیں کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا تو بعض جنوں کو انہوں نے تعمیر کے کاموں کے اوپر لگا دیا تھا وہ بڑے بڑے پتھر مختلف پہاڑوں سے اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے تھے اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا جن سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور غوطہ خوری کے ذریعے وہ سمندر سے مورتیاں نکالتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں اللہ تعالی نے انہیں بہترین جج کا دماغ عطا فرمایا تھا بہترین جج تھے بہت شاندار فیصلے کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید کو یعنی لوہے کو نرم کر دیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کو ایک اصا دیا گیا تھا اصا کو اگر پتھر کے اوپر مارتے تو تو بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے تھے دریا کے اوپر مارتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر غور کرتے تو ہمیں پتا چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ وہ پیدائشی اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے حکم سے کوڑھیوں کو وہ اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس میں پھونک مارتے تو, تو مٹی کی چڑیا زندہ ہو کر کے اڑ جایا کرتی تھی یہ چیلنج ہے میڈیکل سائنس کے لیے کہ کوئی پیدائشی اندھے کو بینا کر کے بتائے کوڑی کو اچھا کر کے بتائے ذرا مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس میں پھوک مار کر کے اسے زندہ کر کے بتائے میڈیکل سائنس کے اندر دھماکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے میڈیکل سائنس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ان کا مقارنہ کیا جائے ان کا موازنہ کیا جائے تو تمام علوم قرآن حکیم میں موجود ہیں سب سے پہلے قرآن کریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی اللہ نے فرمایا اولم یار اللہ کا ان السماوات والارض فقت رتقا ففتقناهما کیا کافر یہ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ایک دھماکے کے ساتھ ان کو الگ کر دیا اس آیت کریمہ میں وہ تھیری بیان کی گئی ہے جس کو ہم بگ بینگ تھیری کہتے ہیں جس کو بگ بینگ تھیری کے نام سے سائنسدانوں کے درمیان جانا جاتا ہے اور یہ آیت کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ کائنات آغاز میں ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی جسے قرآن حکیم دخان سے تعبیر کرتا ہے اور دخان کے نام سے ایک پوری صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے دخان کا مطلب ایکزیکٹ وہی گیسی میس ہے یہ پوری کائنات ایک گیسی میس کی شکل میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گیسی میس کے ذریعے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے اور اسی آیت کریمہ سے بگ بینگ تھیری کا بھی ثبوت ملتا ہے جو سائنسدانوں کے درمیان ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب بات ایک آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فی ولا امم ما فرطنا في الكتاب من شيء جتنے بھی چوپائے زمین پر رینگتے ہیں اور جو بھی چڑیا اپنے دونوں بازوؤں کے سہارے فضا میں اڑتی ہے وہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں ہم نے کتاب کے اندر کسی طریقے کی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے ذرا غور فرمائیے کہ جہاں چڑیوں کے اپنے پروں کے ساتھ اڑنے کا تذکرہ ہے جہاں مختلف قسم کے جانوروں کے زمین پر چلنے کا تذکرہ ہے وہاں پر کتاب لا کر کے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے لفظ کتاب کا پرندوں کے اڑنے سے جانوروں کے زمین پر چلنے سے کیا ربط ہے اس آیت کریمہ میں کتاب لانے کا کیا مقصد ہے اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ بیجا ہوگا کہ کتاب سے مراد وہ خوردبینی کمپیوٹر ہے جسے ہم ڈی این اے کے نام سے جانتے اگر کتاب کو وہی خوردبینی کمپیوٹر سمجھا جائے جس کو ہم لوگ ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں در حقیقت یہ ایک کیمیابی مرکب ہے اور ہر خلیے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ڈی این اے کو رکھ دیا ہے اس کی شکل بالکل گول زینے کی طرح ہوتی ہے جیسے گول زینا ہوتا ہے اور یہ چونکہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہی ڈی این اے تمام خلیوں کو احکامات دیتا ہے جیسے جیسے احکامات کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور ان احکامات کو پا کر کے خلیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جب تک یہ احکام دیتا نہیں تب تک خلیے تب تک سیلس عمل نہیں کرتے ہیں اور احکام کے یاد کرائے ہوئے اس حافظے کی کئی نقلیں موجود ہوتی ہیں ہر خلیے کے اندر لا تعداد نقلیں اور جیسے یہ خلیہ ڈیوائڈ ہوتا ہے جیسے یہ خلیہ تقسیم ہوتا ہے تقسیم کے وقت ہر حصے کے اندر اپنے کام کے لحاظ سے نقلیں منتقل ہو جاتی ہیں نقلیں پہنچ جاتی ہیں اب غور کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اولم رحمان پرندوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کبھی وہ پرو کو پھیلا لیتے ہیں کبھی پرو کو سکوڑ لیتے ہیں اڑنے کا یہ انداز انہیں کیسے ملا انہوں نے کہاں سے اڑنے کا یہ انداز سیکھا پروں کو بند کر لینا پرو کو فضا میں پھیلا لینا اور پوری فضا کے اندر چکر لگاتے رہنا تیز رفتاری سے اڑنا آخر انہوں نے یہ اڑنا کہاں سے سیکھا پروں کو پھیلانا پروں کو بند کرنا مختلف زاویوں کے ساتھ اڑنا کیا ہر جاندار کے خلیے کے اندر وہ خوردبینی کمپیوٹر موجود نہیں ہے جسے ہم ڈی این اے کے نام سے جانتے اور یہ خوردبینی کمپیوٹر ہی خلیوں کو جیسے احکامات دیتا ہے ویسے ہی خلیے عمل کرتے ہیں ڈی این اے بنانا سائنسدانوں کے لیے بہت دور کی بات ہے اس کا جو فنکشن ہے آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا یہ اتنا حیرت انگیز کیمیابی مرکب ہے یہ سائنسدانوں کی بے انتہا تحقیق کے بعد بھی اب تک ایک مسئلہ ین حل اور ایک نقطۂ لا حل بنا ہوا ہے شاعر کہتا ہے ڈی این اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر ڈی این اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر ہے ایک نوشتہ جو ہے احکام کی تعبیر ڈی کوڈ یہ جب ہوتی ہے لکھی ہوئی تقدیر آتی ہے نظر فیل کی صورت میں یہ تفسیر یہ دیکھ کے سمجھو کہ ضرورت ہے خدا کی اللہ یہ کوڈ ہوتا ہے اور یہی کوڈ ڈیکوڈ ہوتا ہے بتائیے اس ڈی این اے کے اندر احکام دینے کی صلاحیت کس نے رکھی اس کو خوردبینی کمپیوٹر کس نے بنایا انسان تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بنایا ہے اور ہر خلیے کے اندر اس کی لاتعداد نقلیں منتقل ہوتی ہیں اور کام کے لحاظ سے ڈیوائڈ ہونے کے بعد یہ نقلیں خلیات میں منتقل ہوتی رہتی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیمیابی مرکب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رکھا ہوا ہے ایک حیرت انگیز نظام ایک حیرت انگیز خوردبینی کمپیوٹر اگر وہاں ما فرتنا فی کتاب من شے سے مراد الکتاب سے مراد اگر یہی خوردبینی کمپیوٹر لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں چونکہ ان پرندوں کے اندر ان زمین کے اوپر رینگنے والے جانوروں کے اندر وہ خوردبینی کمپیوٹر موجود ہے جسے قرآن نے الکتاب کہا ہے اسی وجہ سے ان کو اپنے اپنے ماحول سے مطابقت ہو جاتی ہے ان کو کیا کھانا ہے وہ کھاتے ہیں کس چیز سے انہیں بچنا ہے وہ بچتے ہیں کس چیز کی انہیں ضرورت ہے اس ضرورت کی تلاش کرتے ہیں وہ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ الکتاب سے مراد ڈی این اے اگر لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ اس کائنات میں ہر جاندار کی تخلیق ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے اور اس آیت کو اگر ملا لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا وکانار شہ والماں اور اس کا تخت پانی کے اوپر تھا اس کا عرش پانی کے اوپر تھا یعنی یہ سارا آسمانی اور عرضی نظام وجود میں آنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا صرف پانی تھا اور اس پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا لیٹسٹ تحقیق ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اس لیے کہ امریکہ کے ایک اسٹیٹ کی ایک بستی کے اوپر ایک شہابہ گرا جس کو میٹیرو کہتے ہیں یہ شہابہ جب گرا تو امریکن سائنٹسٹس نے اس میٹیرو کو لیب میں لے جا کر کے اس کی تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ اس شہابے کے اندر نمکین پانی موجود ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا کی ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے اور کائنات کے تمام خطوں کے اندر پانی موجود ہے اگرچہ وہ کسی شکل میں ہو لیکن پانی ضرور موجود ہے ان کے پاس ایک میتھڈ ہے جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ بولتے ہیں یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یہ میتھڈ ہے جاننے کے لیے کہ کون سی چیز کتنے سال پرانی ہے اس میتھڈ کے ذریعے جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے اس میٹیریوں کی تحقیق کی شہابے کی تحقیق کی تو پتا یہ چلا کہ یہ کہکشانی نظام یہ زمینی اور ارضی نظام کے وجود سے پہلے پانی موجود تھا جو اس شہابے کے اندر پایا گیا اور یہ جو میتھڈ ہے یہ جاننے کے لیے کہ چیزیں کتنی پرانی ہیں فرعون کی لاش جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلیو منون جی کا بھی کلی تکون علی من خلف کا آیا آج تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس لاش کی حفاظت کروائی یہ لاش بہت بعد میں دریافت ہوئی اور سائنسدانوں نے اسی میتھڈ کے ذریعے یہ پہچانا یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ جو میتھڈ ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے جب اس میتھڈ سے انہوں نے اس لاش تو پتا یہ چلا کہ یہ تین ہزار سال پہلے کی ہے اور معلوم یہ ہو گیا کہ فرعون کے ایکزیکٹ کلاس یہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی دی ہے اس کو سائنس بھی مانتی ہے اور کینیڈی اسپیس سینٹر کے اندر ڈاکٹر جانسن نے تقریر کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ کائنات کے تمام خطوں میں پانی موجود ہے اگرچہ وہ کسی بھی شکل میں ہو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اس کائنات کے بننے سے پہلے زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے پانی اللہ نے بنایا اور پانی کے اوپر اللہ نے اپنا عرش رکھا اس کا عرش پانی کے اوپر تھا غور کرتے ہیں ہم تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا سوال یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر پانی ہی کا عذاب کیوں آیا کوئی اور عذاب اس قوم کے اوپر مسلط کیوں نہیں کیا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ جس جگہ کا جو ماحول ہوتا ہے اسی ماحول کو پیش نظر رکھ کر کے وہ عذاب نازل کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم نو جہاں آباد تھی وہاں میتھین کر کے ایک شے پائی جاتی ہے جس کو سی ایچ فور بولتے جیسے یہ پانی بنتا ہے ایچ ٹو او کے تناسب سے ایسے ہی وہاں سی ایچ فور پایا گیا تو سی ایچ فور بتاتا ہے کہ پانی کی مقدار یہاں زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے چونکہ پانی کی مقدار وہاں زیادہ تھی پانی ہی کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا اور جب ہم قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے اوپر سیاح کا عذاب نازل فرمایا سیاح کا مطلب چیخ جیسا کہ سورہ ہجر کے اندر موجود ہے قوم سمود کو الحجر بھی کہا جاتا ہے اللہ جا بخر بلوت اور فراؤ اوتاد اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے اوپر سیاح کا عذاب بیدا چیخ کا سیاح مانی چیخ اور یہ چیخ یہ عذاب صبح کے وقت آیا فاختہ مسبحین یہ چیخ صبح کے وقت آئی اور اس چیخ کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی سوال یہ ہے کہ چیخ ہی کا عذاب کیوں بھیجا گیا وجہ وجہ یہ ہے کہ چیخ سے وائبریشن ہوتا ہے وائبریشن سیاح کا جو نتیجہ ہے وہ وائبریشن ہے آدمی چیخے تو چیزوں کے اندر وائبریشن پیدا ہوتا ہے اور آج یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ پتھروں کو جو توڑا جاتا ہے چٹانوں کو جو توڑا جاتا ہے وہ وائبریشن کے ذریعے ہی وائبریٹ سے ٹوٹتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ چٹانوں کے درمیان رہتے تھے اللہ جاب بلوات چٹانوں کے درمیان رہتے تھے اور چٹانوں کا تعلق وائبریٹ سے بڑا گہرا اس لیے کہ وائبریشن سے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر سیاح کا آداب بھیجا اور سیاح کا نتیجہ وائبریشن تھا اس وائبریشن کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی اسی طرح ہم قوم آد کو دیکھتے ہیں قوم آد یہ احقاف میں آباد تھے احقاف مانے ٹیلے اور معمولی ماہر ارضیات یہ جانتا ہے کہ احقاف کے اندر ٹیلوں کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں وہاں ماحول ایسا رہتا ہے کہ ٹیلوں میں ہوائیں بہت تیزی سے چلتی ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماحول کے مطابق ان کے اوپر ہوا کا عذاب مسلط کر دیا اتنا ہی کہنا تھا کہ اے ہوا اے میری مخلوق ذرا تو اپنی اسپیڈ بڑھا دے اللہ اکبر جب یہ اسپیڈ تو سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی اور قوم کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور جب پوری قوم تباہ ہو گئی تو بڑی شان بے نیازی سے ارشاد فرمایا گیا تارا باقیہ کسی کو باقی دیکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول کے مطابق چونکہ احکام اور ٹیلوں کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا ہی کا آداب بھیج دیا اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون قسم ہے مشارق اور مغارب رب کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسٹ کئی ہیں ویسٹ کئی ہیں مشرق کئی ہے مغرب کئی ہے اسی وجہ سے مشرق اور مغرب کے پلورل استعمال کیے گئے ہیں مشارق اور مغارب اللہ اکبر اس وقت علم فلکیات کا وجود بھی نہیں تھا آج سے چودہ سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرق کئی ہے مغرب کئی ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے مختلف نقطے ہیں آج سورج مشرق میں اس نقطے پر طلوع ہوا دوسرے دن دوسرے نقطے سے طلوع ہوا تیسرے دن تیسرے نقطے پر طلوع ہوا سورج کے طلوع ہونے کے مختلف نقطے ہیں جگہ بدل بدل کر کے طلوع ہوتا ہے اسی طرح مغرب کے اندر جب ڈوبتا ہے تو ایک ہی نقطے پر ہمیشہ نہیں ڈوبتا بلکہ مختلف نقطوں کے اوپر ڈوبتا ہے آج اس نقطے کے اوپر ڈوبا تو کل اس نقطے کے اوپر ڈوبا تیسرے دن تیسرے نقطے کے اوپر ڈوبا جب طلوع ہونے کی جگہیں مختلف ہیں طلوع ہونے کے نقطے مختلف ہیں تو مشارق کہہ دینا کتنی عجیب بات ہے اور مغارب کہہ دینا کتنی عجیب بات ہے کہ یاد رکھو سورج کے طلوع اور غروب کے نقطے مختلف ہیں جب یہ نکلتا ہے مشرق میں تو مختلف نقطوں سے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے تو مختلف نقطوں کے اوپر غروب ہوتا ہے اس کا بھی پتا علم فلکیات کے کافی آگے بڑھ جانے کے بعد ہوا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک اور حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے فرمایا البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان دو دریا مل کر چلتے ہیں مل جاتے ہیں ملنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے زم نہیں ہوتے غور فرمائیے ایک ہے میڈیٹرین سی ہے اور ایک ایٹلانٹک اوشن ہے میڈیٹیرینین جو ہے سی اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً دس ڈگری ہے اور اٹلانٹک اوشن کا جو ٹمپریچر ہے وہ گیارہ ڈگری ہے اب یہ آپ نئے جبرالٹر کے پاس جا کر کے مل جاتے ہیں آپ نئے جبرالٹر کے پاس یہ جب دونوں ملتے ہیں ملنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے ایک دوسرے میں زم نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک کا ٹمپریچر گیارہ ڈگری ہے اور ایک کا ٹمپریچر اللہ تبارک و تعالی نے دس ڈگری رکھا ہے ٹین ڈگری ٹمپریچر گیارہ ڈگری ٹمپریچر یہ ٹمپریچر الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں ملتے نہیں اگر مل جائے تو یہ ٹمپریچر ایک ڈگری کیوں بڑھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ڈگری کم کر دیتا دونوں مل جاتے اس وجہ سے ایک ڈگری زیادہ رکھا ہے ملنے والے ایک دریا کا تاکہ پورا ایکوریم بیلنس تباہ نہ ہو جائے مچھلی پکڑنے اور مچھلیوں کا جو نظام ہے دریا کے اندر یہ پورا ایکوریم بیلنس تباہ نہ ہو جائے ایکوریم بیلنس توازن اس کا بگڑ نہ جائے اس کی مثال کیرالا کے اندر عربین سی کے اندر مطالعے کے بعد ملی سائنسدانوں نے تحقیق کیا تو پتا یہ چلا کہ عربین سی کے اندر ٹیمپریچر پوائنٹ ٹو ڈگری بڑھ گیا عربین سی کا جو ٹیمپریچر ہے اس سے پوائنٹ ٹو ڈگری ٹیمپریچر ذرا بڑھ گیا اس پوائنٹ ٹو ڈگری معمولی ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہجرت کر کے کرناٹکا آندھرا اور مہاراشٹر کی ندیوں کی طرف چلی گئی پوائنٹ ٹو ڈگری بڑھنے کی وجہ سے مچھلیوں کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس پانی کے اندر رہنا گوارا نہیں کیا صرف پوائنٹ ٹو ڈگری ٹیمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہاں ایک دریا کا ٹمپریچر کم کر دیتا یا زیادہ کر دیتا تو پورا ایکوریم بیلنس ایکوریم توازن تباہ ہو کر کے رہ جاتا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دریا کا ٹمپریچر ٹین ڈگری رکھا اور دوسرے دریا کا ٹمپریچر گیارہ ڈگری رکھا ہے اور یہ ارشاد فرمایا گیا مرج البحرین بینہما برزخ نا بر کہ دو دریا ملتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے ایک دوسرے میں زم نہیں ہوتے جب ہم نباتات میں غور کرتے ہیں بوٹنی میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سور رات میں ارشاد فرمایا وفیل ارد جنات من آناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوانی اس کا بیما واحد ونفضل بعضها على بعض في الوكل کہ زمین کے مختلف خطے ہیں وفی الارض قطع متجاورات اور یہ خطے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایک خطہ دوسرے کے بالکل قریب ہے مجاور ہے زمین میں کے بہت سارے خطے ہیں یہ خطے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں ان خطوں کے اوپر ان ٹکڑوں کے اوپر انگور کے باغات ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے باغات ہیں آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے سنوانو وغیرہ سنوان اس میں بعض افزائش کے لیے تزویج کا تقاضا کرتے ہیں جو ہونے کے تقاضا کرتے ہیں یعنی بعض سیکسول ہے اور ان انسیکسل ہے سنوان ہے بعض بعض غیر و سنوان ہے بعض جو ہے سیکسول ہے اور ان انسیکسل ہے وہ درخت جن کے اندر ڈالیاں ہوتی ہیں برانچز ہوتی ہیں ان کے اندر سیکسول ریپروڈکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان درختوں کے بیج میں جن درختوں کے اندر برانچز ہوتی ہیں ڈالیاں ہوتی ہیں ان کے بیج کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیات رکھتی ہیں اسی وجہ سے ان کی جب افزائش ہوتی ہے تو ڈالیاں نکلتی ہیں اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں بعض اشجار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تخم کے اندر بیج کے اندر نر یعنی جوڑا موجود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک درخت کے اوپر کوئی پرندہ یا کوئی کیڑا آیا بھورا آیا یا کوئی پتنگا آیا اس پر بیٹھا وہاں سے وہ قانون تزویج لے کر کے نر کا مادہ لے کر کے وہ مادہ درخت کے اوپر آ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ مادہ درخت بار بار ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا وہ بنکل نشعین خلپنا سیلا الکم تذکر ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے کالے کا جوڑا گورا لمبے کا جوڑا ناٹا خوبصورت کا جوڑا بدسورت اس طریقے سے آپ کائنات کی ہر شے کے اندر غور کر لیں تو ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قانون تجویز سے کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے آخرت کے وجود پر استدلال فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے جس کو آخرت بولتے ہیں جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے اس کائنات میں جب یہ قانون موجود ہے جس کو قانون تجویز کہتے ہیں جوڑے کا قانون تو دنیا کا بھی ایک جوڑا چاہیے اور وہ جوڑا آخرت ہی ہے یہ سیکسول اور انسیکسول جنسی اور غیر جنسی پودوں کے تعلق سے قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ رات کی ہے اشارہ فرما دیا ہے ایک جگہ اور فرمایا وہ انزلہ من السمائی مان فاخرجنا بھی ازوا من نبات شکتا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا فرمائے اسے پتا چلتا ہے کہ نباتات میں بھی جوڑوں کا قانون موجود ہے وہاں بھی جوڑا ہے ہر چیز کا اور حدیث تعبیر کو اگر اس کے ساتھ ملا لیں کہ صحابہ کرام نر اور مادہ کھجوروں کو ملا کر پلانٹ کرتے تھے تو کھجوروں کی فصل اچھی آتی تھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہوگا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نر اور مادہ کو ملا کر کے پلانٹ نہیں کیا پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ حیوانات اسی طریقے سے انسان جی، تمام کے تمام جاندار یہاں تک کہ نباتات میں بھی کائنات کی ہر شے کے اندر قانون تزویج یعنی جوڑے کا قانون جاری ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز بہت عجیب و غریب ارشاد فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے سب بَلَا قَادِرِينَ بلا نُسَوِّيَ بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما اللہ اکبر یہ تینوں آیتیں الگ ترتیب یہ بعد دیگرے موجود ہیں پہلے ان کا ترجمہ دیکھیے اور ایک حیرت انگیز بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے اس کو معلوم کریں اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر سکتے یا دیکھیے ہڈیوں کا تذکرہ ہے جمع کرنے کا اچھا اس کے بعد تذکرہ ہے بلا قادرین علی نسویہ بنانا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو صحیح اور درست بنا دیں بل الانسان الف جرا اماما انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے وہ فجور کرے جرم کرے غلط کام کرے پہلی آیت کے اندر تذکرہ ہے ہڈیوں کے جمع کرنے کا دوسری آیت کے اندر انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنا درست کرنا اور تیسری آیت کے اندر تذکرہ ہے جرم کا فجور کا انگلیوں کی پوروں کا ہڈی سے کیا تعلق ہے ہڈی کے بعد انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنے کا تذکرہ آیا ہے جب سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کیا تو پتا یہ چلا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں کسی بھی انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے انسان کی فنگر پرنٹ سے نہیں ملتی ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فنگر پرنٹس کا تعلق جلد سے نہیں ہے بلکہ ہڈیوں سے ہے ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اندر فنگر پرنٹس کا تعلق ہڈیوں سے ہے اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اس کا انگوٹھا کہیں لے لیا گیا ہے اس کے نشانات انگوشت کہیں پولیس وغیرہ نے لے لیے ہیں اب وہ جرم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں میرے فنگر پرنٹس تو پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں لاؤ میں اپنے انگوٹھے کے گوشت کو اور چمڑے کو کاٹ کر کے نکال دیتا ہوں اور اس طرح مجھے پولیس نہیں پکڑ پائے گی اس لیے کہ فنگر پرنٹس میرے وہ نہیں رہیں گے جو فنگر پرنٹس میرے پولیس اسٹیشن کی کتاب میں اور دفتر میں موجود ہیں تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی انگوٹھے کا گوشت نکال دے جلد نکال دے تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کے اوپر جو جلد آئے گی جو گوشت آئے گا بے اسی فنگر پرنٹ کی طرح ہوگا جو فنگر پرنٹ پولیس اسٹیشن میں پہلے ہی سے موجود ہے پتا یہ چلا کہ فنگر پرنٹس کا تعلق گوشت سے اور جلد سے نہیں ہے بلکہ ہڈیوں کے ڈھانچے سے جو انگلی میں موجود ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہڈیوں کا تذکرہ فرمایا بعد میں بنان کا تذکرہ فرمایا انسان اضاما بلا قادری نالا بنانا اس کے بعد انسان کے فجور کا تذکرہ ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ جرم کرے اللہ ہڈیاں پھر نشانات انگشت پھر جرم کا تذکرہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور تحقیق جب مزید ہوئی اس کے اوپر تو پتا یہ چلا کہ کسی انسان کو اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو بیس دن تک انگوٹھے کی فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتی بیس دن کے بعد بھی بیس دن کے اندر اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس کے فنگر پرنٹس کو اگر اس فنگر پرنٹ سے ملایا جائے جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا بیس دن تک یہ فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتے اللہ اکبر چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فجور کا تذکرہ فرمایا انسان کے جرم کا تذکرہ فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی پکڑنے کا گرفتار کرنے کا طریقہ نہ بتاتا سہولت نہ دیتا سہولت مہیا نہ کرتا اسی وجہ سے بیس دن تک اس کے انگوٹھے کی فنگر پرنٹس برابر رہتی ہے تاکہ اگر انویسٹیگیشن ہو تو دوبارہ نکال کر کے اس کے فنگر پرنٹس کا وہ لیا جا سکتا ہے نقشہ اور پرنٹس پھر سے لیے جا سکتے ہیں یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے جو بعد میں محقق ہو کر کے سامنے آئی پہلے یہ بات لوگوں کے علم میں بالکل نہیں تھی ایک بڑی عجیب بات قرآن حکیم میں فرمائی گئی اللہ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون علی لام رومی لوگ مغلوب ہو گئے رومی فوجیں مغلوب ہو گئی ایرانی فوج ان کے اوپر غالب ہو گئی رومیوں کو شکست ہو گئی فی ادن الارض زمین کے پست حصے میں یہ جو زمین ہے ہماری اس کا سب سے پست حصہ پست ترین حصے کے اندر یہ مغلوب ہو گئے جس کو ادن الارض سے قرآن نے تعبیر کیا ہے دنیا کا پست ترین حصہ زمین کا یہ وہاں مغلوب ہو گئے اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ غالب آ جائیں گے فی بزر سنین چند سالوں کے اندر ماہرین ارضیات نے اس آیت کی روشنی میں جب تحقیق کرنی شروع کی تو پتا یہ چلا کہ رومی جہاں مغلوب ہوئے تھے وہ سچمچ اس زمین کا سب سے پست ترین حصہ ہے اس لیے کہ اس جگہ کو اگر دیکھا جائے تو ریڈ سی جو بحر احمر ہے سمندر کے لیول سے تقریباً تین سو پنچانوے میٹر یہ حصہ نیچے ہے اور یہ دنیا کا پست ترین حصہ ہے اور قرآن نے اس کو ادنا لفظ کہا ہے اس سے پست ترین حصہ اور کہیں موجود نہیں ہے یہ ریڈ سی کے سمندری لیول سے تین سو پنچانوے میٹر نیچے ہے نشیب کے اندر ہے اور دنیا کا ادنل ارد ہے پست ترین حصہ ہے جس کو چھٹلایا نہیں جا سکتا اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سیغلبون کے اندر سات حروف ہیں س لی بون سات حروف ہیں سیون لیٹرس ہیں غور کیجئے اس لفظ کے اوپر جو سات حروف سے مرکب ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سات سالوں کے بعد ہی پھر دوبارہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے سید لبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے تو ان قریب وہ غالب آ جائیں گے یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر سات حروف ہے اور سات سال کے بعد ہی وہ غالب آ گئے یہ بھی عجیب بات ہے اس کے لفظ کے حروف کے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے سات حروف ہے اور سات سالوں کے بعد ہی رومی پھر ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے تو دو دو اہم باتیں ان آیات سے بالکل واضح ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقْ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور اس سے پہلے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَا تَرَائِقْ ہم نے تمہارے اوپر سات زون پیدا کیے ہیں سات زون پیدا کیے ہیں سات زونز پہلے مومنوں کی سات صفات کا تذکرہ ہوا ہے اللہ بہت پر پہلے مومنوں کی سات صفات کا تذکرہ ہوا قد افلاح المومنون سے اس کے بعد پھر مدارج تخلیق انسانی سات ہیں ان کا تذکرہ ہوا ثم خلقنا فخلقنا فخلقنا عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا آخر مومنوں کی صفات سات ذکر کی گئی مدارج تخلیق انسانی سات ذکر کیے گئے اور اس کے بعد سات زونز کا تذکرہ ہوا اگر ترائک کا مطلب زون سے لے لیے جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس فضا میں ہمارے اوپر فو تمہارے اوپر سات زونس ہیں اور ہر زون کے الگ الگ کام ہیں اور محققین نے جنہوں نے ریسرچ کیا ہے دا یہ بتاتے ہیں ماہرین فلکیات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر سات زون ہے ہماری آواز تیسرے زون تک جاتی ہے اس کے بعد لوٹ آتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ آدمی جب بولتا ہے تو تین زون تک اس کی آواز جاتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سے آواز جب پلٹتی ہے تو سیٹلائٹ اس آواز کو لے کر کے فوراً منتقل کر دیتا ہے ٹاور کو اور ٹاور منتقل کر دیتا ہے اس کے موبائل کی طرف اللہ نے فرمایا وہ سمائی وات اور سدر قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹانے والا ہے اور قسم ہے اس زمین کی جو گھومنے والی ہے سودا کہتے ہیں سر کے درد کو اسی سے مشتقص سد چکر لگانا اللہ اکبر زمین گھوم رہی ہے سد سے ظاہر ہے اور ہماری آواز اوپر جا کر کے تین زون کے بعد واپس لوٹ آتی ہے اسی وجہ سے سما کو ذات الرج کہا گیا سما سے مراد ہمارے اوپر جو فضا ہے وہ مراد ہے پرنسا جس کے ساتھ زون ہے اور رج کا ایک اور مطلب ہماری آواز لوٹ آتی ہے تین زون کے بعد اور اس زون کے اوپر جب اوپر سے شہابے گرتے ہیں میٹی روز گرتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت مہلک ہوتے ہیں وہ زونس ان کو پھر واپس لوٹا دیتے ہیں زمین پر گرنے نہیں پاتے وہ شہابے ورنہ انسانی زندگی زمین کے اوپر محول ہو جائے یہی زونس جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں یہی زونس اس کو جذب کر لیتے یا اس کو لوٹا دیتے زمین پر گرنے نہیں دیتے یہ زونس ان شہابوں کو روک لیتے ورنہ آسمان سے شہابوں کی بارش برابر ہوتی رہتی یہ زونس نہ ہو تو زمین کے اوپر انسانی زندگی ماحول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سبات اور سات زون سے تعبیر فرمایا ہے ایک طرف تو ذات رجے کہا لوٹانے والا اس کا دو مطلب آوازوں کو لوٹانے والا یا شہابوں کو لوٹا دینے والا اپنے اندر جذب کر کے تاکہ زمین پر نہ گرے تاکہ انسانی زندگی کے لیے یہ مہلک ثابت نہ ہو اور دوسرے وہ اردو قسم ہے زمین کی جو گھومنے والی ہے جس طرح آدمی کے سر میں جب چکر آتا ہے تو اس کا سر گھومتا ہے چکر کھاتا ہے ایسے یہ زمین بھی چکر کھا رہی ہے اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ زمین ایک تو اپنے محور پہ گھوم رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف اپنے محور پہ گھوم رہی ہے اور محور پر گھومتے گھومتے یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے تو اس کا جو مدار ہے وہ دائروی نہیں ہے بالکل دائرے کی طرح گول نہیں ہے بلکہ اس کا مدار جس میں یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے بیزوی ہے انڈا کار ہے یہ بالکل گول نہیں ہے دائرے کی طرح دائروی نہیں ہے اس کا مدار بلکہ بیزوی ہے اس کا پتہ کس نے لگایا محمد ابن جابر ایک مسلم ہے اس نے پتہ لگایا کہ زمین جو سورج کے ارد گرد مدار میں گھوم رہی ہے وہ مدار دائروی نہیں ہے بلکہ بیزوی ہے پتا لگایا ایک مسلم سائنسدان ہے جس کا نام محمد ابن جابر ہے لیکن آج یہ کپلر کے تیسرے قانون کپلر کے تیسرے لا سے مشہور ہے پتا لگانے والا محمد ابن جابر ہے اور کریڈٹ کون لے گیا کپلر لے گیا کپلر کے تیسرے لا تھرڈ لا تو کپلر کے تیسرے قانون سے یہ مشہور ہے توحید نے جب مسلمانوں کو تحقیق کے راستے پر لگایا اللہ اکبر دنیا کے ہر علم و فن کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی اور اس کے اندر انہوں نے نئی نئی ایجادات کی نئے نئے ریسرچ کیے میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں تو ابو القاسم زہراوی کا نام سر فہرست ہے سرجری کا بابا آدم ہے ابو القاسم زہراوی یہ سرجری کا بابا آدم ہے اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے آپریشن کے جتنے آلات بنائے تھے تقریباً وہی آلات آج بھی آپریشن میں استعمال ہوتے ہیں شک شرط یہ ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آلات ذرا چھوٹے بنا دیے گئے ہیں اور طرز ذرا مختلف قسم کا ہے لیکن آپریشن کے وہی آلات جو ابو القاسم زہراوی آپریشن میں استعمال کرتا تھا وہی آلات آج بھی آپریشن کے وقت استعمال ہوتے ہیں کتنی حیرت انگیز بات ہے یہ سرجری کا باب آدم ہے نام ہے ابو القاسم زہراوی میڈیکل سائنس کے اندر ایک اور سائنسداں نظر آتا ہے وہ ہے راضی جس نے کتاب الجدری والحسبہ لکھا میزلز اور اسمال پاکس کے اوپر چکن پاکس کے اوپر لکھا اس نے اور میزلز کے میزلز کے اوپر لکھا یعنی چیچک سے آدمی پہلے مر جایا کرتا تھا اس کو بڑی ماتا بھی لوگ بولتے تھے بڑی بڑی جو چیچک ہوتی تھی یہ آ جاتی تھی تو لوگ اس گھر کے اندر آنے سے کتراتے تھے اس کو برا شگون مانتے تھے کہ کہیں یہ ہمیں نہ لگ جائے یہ چھوت کی بیماری ہے اب دھیرے دھیرے یہ دنیا سے غائب ہو رہی ہے یہ بیماری ختم ہو رہی ہے تو اس دور کے اندر یہ بیماری عام تھی رازی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الجدری والحزبہ اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو کر کے یورپ کے اندر وہ کتاب بہت ہی مقبول ہوئی اور بہت ہی مشہور ہوئی اور اسی کتاب پر ریسرچ کر کے خسرے اور چیچک کے ٹیکے ہی جات کیے گئے وہ ٹیکے لگائے جانے کے بعد میزلز اور اسی طرح چکن پاکس سے آدمی بچ جایا کرتا تھا بمشکل کوئی مرتا تھا اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے جب ریسرچ کیا گیا تو میڈیکل سائنس کا ایک اور شعبہ ہمارے سامنے آیا یہ بھی مسلم طبیب ہے مسلم ڈاکٹر ہے راضی فزکس کے اندر ایک اور آدمی نے بڑا نام پیدا کیا ہے اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو وہ آدمی حیسم ہے ابن الحیسم ابن الحیسم ہے کون سی چیز اس نے فزکس کے اندر نہیں بتائی وہ کہتا ہے کہ روشنی خط مستقی میں سفر کرتی ہے اور جب روشنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ راستہ اختیار کرتی ہے جو بالکل کم سے کم ہو کم سے کم راستہ اختیار کرتی ہے یہ قانون کس نے بتایا یہ چیز کس نے تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ایک مسلم سائنسداں ہے جس کا نام ابن الحیثم ہے اسی طریقے سے بوٹنی کے اندر یعنی علم النباتات کے اندر ایک مسلم سائنسدان نے کافی نام پیدا کیا ہے اس کا نام ابن بیتار ہے یہ بوٹنی کا ماہر ہے بوٹنی کے اندر اس کی کئی کتابیں موجود ہیں اسی طریقے سے آپ ایک سائنسداں کو دیکھیں گے جو کیمسٹری کا ماہر ہے اس کو کیمسٹری کا بابا آدم بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نام جابر ابن حیان ہے اللہ اکبر کتنے شعبوں کے اوپر علم کے مسلمان مفکرین نے مسلمان محققین نے مسلمان سائنسدانوں نے کام کیا ہے پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے آخر اس تحقیق کی طرف مائل کس نے کیا ایک پوائنٹ یہاں غور کا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ دنیا میں آئے بہت سارے انبیاء آئے بہت سارے ٹیلنٹڈ حضرات آئے بریلینٹ مائنڈڈ آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ موبائل کیوں نہیں بنا لی یہ کمپیوٹر ایجاد کیوں نہیں کر لیا اور انٹرنیٹ ایجاد کیوں نہیں کر لیا یہ میزائلیں کیوں نہیں بنا لی یہ ٹینک کیوں نہیں بنا لیے آپ دوز اور سیم میرنس کیوں نہیں بنا لی ہوائی جہاز کیوں نہ بنا لیے اسپیس